للناس وبينات من الحق الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا بن على سفر فائد من الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا بنی نو انسان کے لیے ہدایت ہے اور جو نہایت واضح اور کھلی کھلی رہنمائی کرنے والا ہے اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے اور جو بھی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس مدت کے روزے دوسرے ایام میں رکھے خدا تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا تاکہ تم سہولت سے عدت کو پورا کرو اور اللہ تعالی کی تکبیر کرو اس ہدایت کی بنا پر جو اس نے تمہیں عطا کی اور تاکہ تم شکر کرو زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا دبتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا کس کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا اپنے تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا اپن تئیں جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تبلیغ دین لگا خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا محمد محمد رسول اللہ رسول رسول محمد رسول يا قلبي اذكر احمدا اين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا ظهر العطايا والجدا يا قلبي اذكر احمدا اين الهدى مفن العدا برن کریمم محسن بحر العطايا والجدا محمد محمد محمد الرسول الله رسول الله رسول الله محمد الرسول الله يا رب پا نبی کدای منحادیا باسی یا رسلیہ لا ربی کار هذه الدنيا وبعث سینسا محمد الرسول اللہ رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے F M one hundred point seven پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات <clears throat> معذرت یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی اور اس پروگرام کے پہلے مہمان محترم مرزا محمد افصل صاحب تشریف فرما ہیں افضل صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرزا افضل صاحب ہمارے باقاعدگی سے سننے والے سامعین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں جب یہ پروگرام لائیو شروع ہوا تو یہ ہمارے پہلے مستقل مہمان تھے جو اس پروگرام میں شامل ہوئے اور جماعت احمدیہ سے متعلق اور اسی طرح دوسرے دینی مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کیا ہمارے پروگرام میں مرزا افصل صاحب تشریف لاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب پیل ریجن میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں اور ان کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہمارے سارے مہینے کے پروگراموں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ ان کے پروگرام میں فقی مسائل جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور فقہ سے متعلق جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں اس حوالے سے اس پروگرام میں جو اختلافی مسائل جن کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ اعتراض والے سوالات جن کا تعلق یا جماعت احمدیہ سے ہے یا بزرگان جماعت احمدیہ سے ہے ان کو ہم نہیں لیتے کیونکہ یہ موقع ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو آپ کے متعلق آپ کے ذہن میں ہوں اسلام سے متعلق ہوں یا اس قسم کے مسائل سے متعلق ہوں وہ اس کا آپ جواب لیں آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے رمضان کی آمد آمد ہے انشاءاللہ اللہ اور اس حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے وہ مسائل رمضان میں کے جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس طرح آپ کے جو سوالات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوگی اور آپ کے ساتھ یہ اردو میں جو ہمارا پروگرام ہے یہ انشاءاللہ شاء دس بجے تک چلے گا دس بجے کے بعد پھر ہمارا جو پہلے عربی کا پروگرام چلے گا آدھے گھنٹے کا اور پھر اس کے بعد بنگلہ کا تو اس لیے اگر آج آپ فکی مسائل کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جلد از جلد اس کو فون کریں ہمارے اسٹوڈیوز میں تاکہ آپ کے سوال جو ہیں وہ آج کے پروگرام میں شامل ہو سکیں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح ای میل کے ذریعے اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے یا آپ کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آج کا پروگرام مرزا محمد افصل صاحب کے ساتھ ہے اور رمضان رمضان المبارک اور اس سے متعلق جو معاملات ہیں ان سے متعلق ہے آپ سے گزارش کہ اس حوالے سے اسٹوڈیوز میں ہمارے فون کریں پروگرام کا ہمارا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کلمات کو سنیے اور اس سے مستفید ہوں پھر اس کے بعد ہم اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں آپ کے سوالات کے لیے انشاءاللہ اس کا اعلان چند منٹوں میں ہوگا پہلے میں دعوت دیتا ہوں مرزا محمد افضل صاحب کو کہ آج کا پروگرام شروع کریں جی افضل صاحب بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صدری واہل آمین مکرم کافی عرصے کے بعد آپ کے ساتھ جی بہت اچھا، کرنے کا موقع ہاں جی۔ مل رہا ہے ہاں جی، الحمد للہ جب بھی یہ وقت آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور کئی جی، یادیں تازہ ہوتی ہیں جی بالکل پروگرام جو بھی کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انسان کا مقصد ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں جماعت احمدیہ جتنے بھی پروگرام کرتی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ افہام و تفہیم بڑھے اور جو نفرتیں ہیں وہ دور ہوں اگر اختلافات ہیں بھی تو وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے تو گفتگو ہو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم یہی سکھایا ہے صحیح کہ اختلاف بھی ہو تو کس طرح اس کو حسن کلام کے ساتھ حسن ادب کے ساتھ طے کرنا چاہیے بے شک اور میں سمجھتا ہوں ایک پڑھے لکھے آدمی کا اور ایک جاہل کا کم از کم یہ فرق ہونا چاہیے کہ آپ اگر اختلاف بھی کریں تو اس میں شائستگی ہو بے شک علمی بات ہو جی۔ ڈنڈا ماری یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جو نامناسب ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اختلاف کی افادیت کو کھو دیتا ہے بے شک اس لیے میں جو پروگرام یہ فکی مسائل شروع کیا تو اس کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی اور یہی سوچ ہے کہ ایسی چیز جو ہماری روحانیت کے لیے ضروری ہے یا جس طرح ہم اپنی جو ضروریات ہیں جس کا تعلق ہماری روح سے ہے جی اس کو کس طرح ہم سمجھ کے اس میں بہتری پیدا کر کے تو ہمارے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوں جی تو چونکہ فقہ میں بھی چار امام ہیں اور چاروں آئمہ نے یہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ کوئی بھی دینی مسئلہ جو ہے اس پر انہوں نے بڑی محنت کر کے دعا کر کے اور اپنی نیکی اور تقوا کے نتیجے میں ہمارے لیے کچھ سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے صحیح اس لیے ان کو اس رنگ میں دیکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے جہاں اختلاف بعض اوقات بڑھتے ہیں اور تقوی ختم ہوتا ہے تو وہاں اختلافات جو ہیں وہ دشمنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں نفرت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس میں سخت گیری آ جاتی ہے اس میں بجائے سمجھنے کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی یا جیتنے کی کیفیت ہوتی ہے اب آج ہم جو بات کرنے والے ہیں یہ ایک ایسے پہلو پہ ہے جو قرآن کریم میں اس کا بڑا ذکر ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا ذکر فرمایا ہے اس پہ بڑا عمل کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ہمارے کیلنڈر کے اعتبار سے ستائیس رمضان الم ستائیس مئی کو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ تو اس کے لیے ایک تیاری کی کیفیت انسان کو کرنی چاہیے میں اس لیے یہ پروگرام جلدی کر رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ ہم یا کم از کم روحانی طور پہ کمر ہمت کس لیں تیاریاں کر لیں لمبا دن ہوگا بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا اور محنت بھی کرنی پڑے گی باقی بھی سارے کام کرنے پڑیں گے تو یہ جو انتیس دن کا سفر ہے روحانیت کا یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہیں تو بہت سے مواقع اس مہینے میں ہمارے لیے مہیا ہوتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا رکھ کے تو اس پہ گزرم کرنا چاہتا ہے بساؤ کا جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کو آپ کو بھوکا رکھ کے راضی ہونے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے ہم کوئی عبادت کریں یا نہ کریں وہ تو بالا ہے ہماری عبادتوں سے اس کو تو ضرورت نہیں ہے بے شک ہمیں ضرورت ہے تو جس طرح ہم جسمانی طور پر بڑی مشقتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یا اپنے جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں صحت مند بنانا چاہتے ہیں تو وہ بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جاتا اسی لیے اتنے جمز ہیں یہ لوگ نئے نوجوان جاتے ہیں مرد جاتے ہیں عورتیں بچیاں جاتی ہیں اور اسی طرح یوگا ہے اسی طرح اور کئی ایکسرسائزز ہیں جس سے ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہماری زندگی کے سال ہیں وہ ہم صحت سے گزاریں صحیح. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو دو چیزیں پیدا کی ہیں جس میں جسم اور روح دونوں شامل ہیں دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا جسم جو ہے اس کو تو ہم خوب اس کی خاطرداری کریں اور روح کو بھول جائیں مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک عارضی زندگی ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوا اس نے اس جہان میں ایک وقت اپنا گزارا کیا وقت گزارا اور پھر اس پر موت آ گئی مرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ جو بھی مذاہب یا کلچر سلوک کرتے ہیں وہ وہ ان کا اپنا ایک اختیار ہے کوئی جلا دیتے ہیں کوئی دفنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بات تو ایک پکی ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور مرتا ہے اگلا سوال ہوتا ہے پھر جاتا کہاں ہے مرنے کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے جسم کا روح وہ کہیں نہ کہیں تو جاتی ہے نا جہاں بھی جاتی ہے اس اختلاف کو یا اس تفصیل کو ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ جہاں بھی روح جاتی ہے اس کے ساتھ کیا اس کو ہوتا ہے پھر کیا وہ جا کے بیکار بیٹھ جاتی ہے یا جو ہم نے اچھے برے کام کیے ہیں اس کو نتیجہ نکلتا ہے تو دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا یا مثبت اثر ہماری روح پر ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جو ہمارے اعمال ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اور مذہب میں تاریخ میں دین میں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یوں ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ دین کے مطابق زندگی بسر کریں نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ایک ایسے ماحول میں رکھے گا جس کو جنت کہتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو غفلت میں گزارتے ہیں گناہوں میں گزارتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے گناہوں کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اور ان کو دو زخمی جاں بھی رکھا جائے گا اس اعتبار سے آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہے کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات بیان فرمائی بہت سی باتوں کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ روزے کو خوشی کے ساتھ اور پوری شرائط کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رکھیں گے روزہ دار ہوں گے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا حساب کرے گا تو جو لوگ جنت میں جانے والے خوش قسمت ہوں گے ان کو جنت میں داخلے کے لیے مختلف دروازوں میں سے گزرنا پڑے گا اور ایک دروازہ وہ ہوگا جس کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریان کا نام دیا ہے اور فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جو خدا کی خاطر روزہ رکھ کے اپنی عبادات کو پورا کرتے ہیں اور روزے کے فلاسفی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں روحانی غذا کھلاتے ہیں تو مرنے کے بعد قیامت کے دن جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کے لیے ایک خاص دروازہ بنا دے گی اور ان کو آواز آئے گی کہ وہ روزہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی محبت میں اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتے تھے وہ اس دروازے میں سے داخل ہو جائیں اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اس میں سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو ایک مسلمان کے لیے خواہ وہ ستائیس کو شروع کرے یا چھبیس کو شروع کرے یہ اپنی جگہ لیکن جو تیس یا انتیس دن کے روزے ہوں گے اس میں سے جو شخص بھی خدا تعالیٰ کی خاطر روزے رکھ کر اور روزے کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ گزارے گا تو اللہ تعالیٰ نے یم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اپنے قرب میں جگہ دے گا اور اس کو اس سزا میں سے نہیں گزرنا پڑے گا جو ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں یا جنہوں نے خدا تعالیٰ کے قوانین کو توڑا ہے یا حق تلفیاں کی ہیں لوگوں کی تو ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں جو بتا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو اس کا ایک نتیجہ اللہ فرماتے کہ یہ نکلے گا کہ تم میرے قرب میں رہو گے اور تم میری جنتوں میں آسائش زندگی بسر کرو گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو اگر کچھ سوالات ہوں گے کہ رمضان کے بارے میں شرائط کے بارے میں رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھا سا جا سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سامنے پچھلے سال پیش آیا اس کا حل نہیں پتہ لگا اس کے بارے میں بات کرنا چاہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس حوالے سے بتا دوں کہ یہ مہینہ جو ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے ایک ذریعہ بناتا ہے اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مرزا محمد افضل صاحب تشریف فرما ہیں سامعین اب وقت ہے آپ کے سوالات کا آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں اس کا طریق ہے four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ویب ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سمعین آج کا ہمارا موضوع پروگرام کا جو ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال رمضان کے حوالے سے آج کیجیے جو دوسرے سوالات ہیں ان کو دوسرے پروگرام تک کے لیے روک لیں تاکہ آج ہم رمضان کے حوالے سے مرزا محمد افضل صاحب سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں فقی مسائل کے حوالے سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پروگرام میں ہمارے پہلے مہمان لائن پہ ہیں معذرت ان کے ہم کال لیتے ہیں اشرف صاحب ہیں ٹورنٹو سے اشرف صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام اکرم صاحب ربی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے روحوں کی کے بارے بات کی کہ جب, جب آگے جائیں گے تو معاملہ ہوگا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے دنیاوی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کیا روح بھی ایک, دو, ایک روح دوسری روح کو پہچانے گی جیسے شاب کے کے بارے بارے یا پھلوں تو ہے کہ جی, جی، ٹھیک ہے تو کیا روحیں بھی ایسے ہوں گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اشرف صاحب آج کا میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا پروگرام رمضان کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے سوالات ہونے چاہیے بہرحال آپ نے فون کیا مختصر جواب اس کا درخواست کرتا چونکہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ روح کا تعلق جو ہے ہاں جی وہ رمضان کے ساتھ ہے تو غالباً یہ ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے کہ چونکہ مرنے کے بعد اس جہان میں جانا ہے جی تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا کیا وہاں پر روحیں ایک دوسرے کو پہچانیں گی جی قرآن کریم سے دو باتیں پتہ لگتی ہیں ایک بات یہ ہے کہ جس وقت حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا جی تو اس وقت اتنی افراتفری ہوگی اس قدر خوف ہوگا ہر شخص کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ اور بیوی خامن بچے ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی لیکن جب یہ کام ڈاؤن ہو جائے گا اور اس پر اطمینان ہو جائے گا اور حساب کتاب شروع ہو کر فیصلے ہو جائیں گے تو جنت میں فر شور ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام پیارے جس دنیا میں پیارے ہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رنگ میں وہاں اٹھائے گا کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اس لیے اس میں بالکل واضح بات ہے کہ چونکہ اس دنیا کے تعلقات کا اگلے جہان میں جا کر ایک نتیجہ نکلے گا تو ورنہ تو فیملی بنانے کا کوئی بظاہر ٹک نہ بنتی تو اس لیے یہ بات مسلم ہے کہ انشاءاللہ وفات کے بعد روحیں جو ایک دوسرے کو پہچان لیں گی وہ فرشور لیں گی ورنہ آپ اندازہ کریں نا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو دس بندے کم از کم جو تھے ان کو آپ نے جنت کی بشارت دی کہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے ہاں جی۔ تو پہچانیں گے تو ساتھ ہوں گے نا صحیح تو اس لیے اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے فضل سے وہاں ضرور بلکہ قرآن میں بیان آتا ہے کہ قیامت کے دن بڑا مزے کی ایک تصویر کشی کی ہے کہ جب دو کٹھے ہوں گے تو دو اور جنتی غصے کو دیکھ رہے ہوں گے تو پھر جو دوزخی ہیں جنتی ہیں وہ دوستوں کو پوچھیں گے کہ دنیا میں ہمارا تو مذاق اڑاتے تھے نا اب پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس پر رحم کا سلوک کیا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی پہچان ہو جائے گی اور وہاں جا کر پھر یہ احساس ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا ایک جو اثر نکل رہا ہے وہ ظاہر ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ اگر روح کو ہم کسی کو نہ بھی پہچان سکیں تو کم از کم ہماری اپنی زندگی ایسی گزرے کہ ہم جب مر کے دوسرے جہان میں جائیں تو اللہ کی رحمتوں کے بارش بنے صحیح ناکامی کے بارش نہ بنے تو رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے کچھ روح کو فائدہ پہنچانا ہے تو یا کہ اپنی عبادتوں میں اپنی مالی قربانیوں میں صدقات میں نیکیوں میں اور معاشرے کے لیے ایک ایسا شخص بن جائیں جو خیر کا باعث ہو تو پھر رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج مرزا محمد افصل صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سامعین میں عام طور پہ ریڈیو احمدیہ میں ہمارے دوسرے جو پروگ میرے ساتھی ہیں جو ہمارے میزبان ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں زیادہ زیادہ غیر احمدی احباب کو موقع دیں کہ وہ پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہوں آ, کیونکہ وہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ آ, اس مقصد سے پیش کیے جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سے متعلق یا اسلام سے متعلق جو سوالات ہیں وہ لوگوں کو ہم آ, ان کا صحیح جواب دے سکیں آج کا چونکہ پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اس لیے مرزا صاحب آپ کی اجازت سے میں آج اپنے احمدی احباب جو ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ رمضان سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ فون کیجیے اگر آپ کا بھی سوال ہوگا اور غیر احمدی دوست کا بھی سوال ہوگا تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا سوال بھی لیں لیکن ہم مہمان کے طور پہ جو ہمارے غیر احمدی دوست فون کرتے ہیں ان کا سوال ہم پہلے لیں گے یا کم از کم جواب پہلے دیں گے لیکن آج آپ کو دعوت ہے کہ آج آپ رمضان سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ فون کر سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اسی طرح ٹورنٹو کے علاقے سے باہر لیے one eight five five four one zero six five two two ہمارے ان سامعین کے لیے جو ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ اور voice of Islam dot C A جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں افضل صاحب ایک سوال ای میل کے ذریعے آیا جی۔ اجازت ہو تو وہ جو آپ نے بات کی ہے نا اپنے دوستوں کو فکی مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں کو وقت نہیں ملتا کہ جا کے فقہ پڑھیں اس لیے اگر کوئی احمدی بھی سوال کرے گا تو صرف اس لیے حالانکہ ہمارے پاس فقہ احمدیہ موجود ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان اپنے باقی مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے نہیں موقع ملتا پڑھنے کا تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو یور ویلکم جی ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ رحمۃ اللہ صاحب ٹورنٹو سے سوال پوچھتے ہیں آ, انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے شکریہ آپ کا آ, انہوں نے پوچھا ہے کہ شب برات گیارہویں شریف بارہویں شریف یہ اس مسلمانوں میں کب شروع ہوئی <laughs> یہ تو بہت بات کی تخلیق ہے گیارہویں بارہویں تو شب برات بات یہ ہے کہ لوگوں نے چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے شب برات کے بارے میں اب حال ہی میں جماعت کا ایک فتویٰ بھی نکلا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے شب برات کی ہم سمجھتے ہیں کہ شب برات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آ حضور وسلم کے زمانے میں کوئی اتنا اثر تھا یا جس کی کوئی اتنی اہمیت سمجھی جاتی تھی اس لیے ہم اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے کہ اس میں خاص یہ باتیں کریں اور یا مٹھائیاں تقسیم ہوں تو اس لیے اگر یہ واضح ہو جائے کہ شب برات سے مراد کیا ہے اگر شب برات سے مراد یہ ہے کہ جس رات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو شب معراج ہوگی برات تو نہیں ہوگی اس کو برات کئی وجہ سے کہہ سکتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی اس دن قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس دن یہ ہوتا ہے سو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں غلط فہمی ہے عبادت کے لیے جو ایک خاص اس قسم کی بدعت بن گئی ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت زندہ رہے اگر ایک شخص فرض کریں عام نمازیں نہیں پڑھتا یا نمازوں کی اہمیت نہیں سمجھتا اور وہ ایک رات سمجھتا ہے کہ میں اٹھ کے اپنے سارے حساب کتاب برابر کر لوں تو کچھ نہیں ہوگا اس لیے جو فیکٹس ہیں اس کو بہت بات کے علماء نے ملا جلا کے تو خاص طور پہ مولویوں نے اپنی روٹی شوٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ اس دن کہتے ہیں جی روٹیاں کھلائیں اور یہ کریں وہ کریں میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے جس پر کہ ہمیں بہت فکر کی ضرورت ہو کہ خدا نخواستہ اگر اس شب برات کو مس کر دیا تو پتہ نہیں کیا مس کر دیں گے جزاکم اللہ ہمارے ساتھ ازمارا صاحبہ ہیں ٹورنٹو سے ہیں ازمارا صاحبہ السلام علیکم جی ازمارا صاحبہ السلام علیکم آپ ایر پہ ہیں بات کیجیے جی مجھے کوشچن کرنا ہے یہ رمضان کے بارے میں تو نہیں ہے لیکن کوئی اور پروفٹ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. جی سوال کیجیے آپ پھر دیکھتے ہیں وقت کی رعایت سے جی فرمائیے تو ڈو یو بلیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم as a last prophet of Allah اچھا جی that's my question and I like to know if Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet and he mention in his last sermon that today دین دین اسلام از کمپلیٹ جی okay at that time there were no sects in Islam So then why do we worry about anything that occurred after he passed away? And why not just follow the deen that he gave us as it is a complete deen? جی ٹھیک ہے ازمرہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا سوال موضوع سے ہٹ کے ہے اور دوسرے سوال آ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے آئندہ پروگرام مثلاً کل جو پروگرام ہے اس میں آپ فون کیجئے میں اس وقت آپ کا سوال نہیں لوں گا طاہر صاحب برمپٹن سے ہیں طاہر صاحب السلام علیکم جی شام جی جناب جی, جی، سوال یہ تو جب صبح ہم جا کے روزہ رکھتے ہیں تو اکثر اوقات پانچ دس پندرہ منٹ لیٹ تک بھی کھاتے رہتے ہیں اور یہی حال شام کو ہوتا ہے جب روزہ کھولتے ہیں تو ٹائم پہ نہیں کھول سکتے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں جب پھر ٹائم ملا تو اس ٹائم روزہ کھول لیا جی تو اس کے بارے میں پوچھیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی انصر صاحب جی، بات یہ ہے کہ آپ نے چونکہ ازمارا صاحبہ کو کال کر ڈالا ہے تو آپ اس میں ڈیل جی۔ کر لیں گے ہاں آخری جی۔ نمبر ہے کہ نہیں ہاں جی۔ جو طاہر صاحب کا سوال ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات سحری میں کچھ وقت لگ جاتا ہے بعض کو تاخیر بھی ہوتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہماری بڑی اعلیٰ رہنمائی فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ دیر تک سحری کھایا کرو پہلی بات اور پھر مدینہ میں ایسا ہوتا کہ دو مؤذن تھے ایک بلال اور ایک ابن مکتوم ابن مکتوم جو تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا صحابی تھے تو بلال جو تھے نا وہ ذرا جلدی اذان دے دیتے تھے اور ابن جو ابن مکتوم تھے ان کو جب کوئی کہتا تھا کہ بھائی اب وقت ہو گیا تو اذان دے دیں تب اذان تو رسول الحماعت کرتے تھے کہ بلال کے اذان پہ نہ <laughs> روزہ رکھا کرو ابن مکتوم کی اذان پہ روزہ رکھا کرو نمبر ایک نمبر دو یہ کہ وقت جو ہے نا گھڑیوں کا جو ہم نے طے کیا ہے وہ تو ہم نے طے کیا ہے نا ہاں حضرت وسلم نے قرآن نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ پانچ بج کے پانچ منٹ پہ اب بس کر دو جو ہمیں تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سحری کے لیے اس وقت تک سحری کر سکتے ہو روزہ رکھ سکتے ہو جب تک کہ آپ کو سرخ اور سیاہ دھاری میں فرق نہ پتہ لگ جائے یعنی اتنا وقت ہو کہ جس میں سرخی جو صبح کی سفیدی اور سیاہی ہوتی ہے وہ آپ کو الگ الگ نظر آنے لگ جائیں تو اگر آپ پانچ دس منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو کچھ نہیں ہوتا یہ جو کیلنڈر کے ٹائم ہے نا یہ ہم نے اندازاً اس طرح کیا ہوا ہے کہ سورج نکلنے سے تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ تک جی۔ ہم کھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بند کر دیتے ہیں تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ہم نے اپنی آسانی کے لیے بنایا ہوا ہے لیکن اگر کوئی شخص پانچ دس منٹ لیٹ ہوتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ لے یا ایسا ٹائم دیکھ لے کہ صبح و صادق کا کیا ٹائم ہے کس وقت لائٹ چھن کے باہر آتی ہے تاریکی سے تو آپ کھا سکتے ہیں اس لیے اتنی چنتا نہیں کرنی چاہیے دوسری افطاری کا یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری قوم اس وقت تک خوشحال اور بابرکت رہے گی جب افطاری جلدی کرے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سورج اوپر ہی ہوتا آپ روزہ کھول لیں مراد یہ کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد کھول لینا چاہیے لیکن اگر کچھ نہیں پاس کھولنے کے پانی بھی نہیں کھجور بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو جو ہی جو ہی ملے تو وہ کھول لیں تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مخمسے میں نہیں پڑنا چاہیے اپنے آپ کو الجھا الجھانا نہیں چاہیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ماحول کے مطابق کرتے ہیں مجبوری ہوتی ہے جن چیزوں میں ان میں رعایت بھی ہوتی ہے جن میں مجبوری نہیں ہے ان میں رعایت نہیں ہے اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی سچویشن کیسی آئیڈیل ہے کہ نان آئیڈیل ہے اس کے حساب سے آپ جو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی آپ کو نیت کے مطابق اس کا اجر دیتا چلا جائے گا جزاکم اللہ ای میل پہ سوال پوچھا ہے رحمۃ اللہ صاحب نے ٹرانٹو سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک گردہ ہو کڈنی جی۔ تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے دیکھیں یہ میڈیکل ایشو ہے یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کچھ نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے ایک گردے کے ساتھ تو آپ ضرور رکھیں لیکن اگر آپ نے دوائیاں کھانی ہیں دن میں ایک گردے کی وجہ سے فنکشن قائم رہے تو پھر بہتر مشورہ ڈاکٹر دے سکتا ہے آپ خود بھی یہ مشورہ فیصلہ نہ کریں میرا ہمیشہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جو جو تعین ہے قرآن بتا بیمار روزہ نہ رکھے جی تو کون بتائے گا بیمار ہے کہ نہیں صحیح ڈاکٹر بتائے گا نمبر ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک عام بیماری ہوتی ہے بندے کو چھینک آ گئی کو کوئی زکام ہو گیا اس قسم کی معمولی بیماریوں سے بہانوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اگر آپ اتنے سنجیدہ بیمار ہو گئے ہیں کہ آپ کو جانا پڑ گیا کلینک تو پھر ڈاکٹر جو ہیں اس کو بتانے دیں کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے جزاکم اللہ اگلا سوال جاوید صاحب کا ہے ٹرانٹو سے جاوید صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی جناب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے حوالے سے میرا کوشچن ہے کہ اگر آدمی ایج کی وجہ سے تہارت نہ رکھ سکے قائم جی تو اس کو کیا کرنا چاہیے میں آف ایئر سن لیتا ہوں جی ٹھیک ہے شکریہ جی جو ہے نا مجبوریاں جی اس میں ایک یہ ہے کہ مثلا عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے آپ کی تہارت قائم نہیں رہتی پیشاب نہیں کنٹرول ہوتا یا ہوا نہیں کنٹرول ہوتی تو ایسی شکل میں جو مثلاً وضو کی مثال دیتا ہوں جی ایک آدمی نے وضو کیا نماز کے لیے اور وضو کرنے کے فوراً بعد ابھی نماز شروع نہیں کی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا تہارت نہیں قائم رہی تو ایسے آدمی کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ وہ پھر اسی میں نماز پڑھ لے کیوں کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ورنہ تو سارا دن پھر وضو کرتا رہے گا صحیح ہماری جماعت میں ایک بڑا اچھا اس کا ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلۃ والسلام مرزا غلام صاحب قادیانی کے وقت میں ایک آپ کے صحابی تھے جو جن کو اسی طرح کا کیفیتی وضو قائم نہیں رہتا تھا تو ایک دفعہ سفر میں تھے تو جب نماز کا وقت آیا تو حضور نے ان کو کہا بھائی آپ نماز پڑھا دیں تو انہوں نے کہا حضور آپ کو تو پتہ ہے میرا وضو نہیں قائم رہتا تو ہمایا کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کہا میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے انہوں نے کہا جی حضور فرمایا ہماری بھی ہو جائے گی <laughs> تو اس سے میں فتویٰ یہ ملتا ہے کہ اگر بیماری کی کیفیت ہو جی اور اس طرح تہارت نہ قائم رہتی ہو تو آپ ایک دفعہ اس سے وقت وقت سے پہلے وہ تہارت کر لیں وضو کر لیں پھر جو بھی ہو اس کو حوالہ خدا کر کے تو اپنی نماز پڑھ لیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جزاکم اللہ آپ نے ابھی سوال کا جواب میں فرمایا تھا کہ بیماری کا تعین جو ہے وہ ڈاکٹر کرے روزے کے مسائل میں ایک اور جو سوال اکثر پوچھا جاتا ہے آپ سے تو بہت ہی زیادہ دفعہ پوچھا جاتا ہے وہ ہے سفر کا تعین اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے سفر جو ہے نا حضرت مسیح سماجی پڑھ رہا تھا جی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جو سفر ہے نا جی اس کی تعین تو خدا نے نہیں کی جی <laughs> بے شک تو ہم کیسے کر سکتے ہیں پہلی بات صحیح دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا انسان کا کامن سینس وہ اس کو استعمال کر لینا چاہیے ہمارے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی تعالیٰ عنہ نے اس کی مختلف سنیریو بیان کی فرمائی ہیں جی آپ فرماتے ہیں کہ اگر سفر ایسا ہو کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ روزہ کھلنے سے پہلے پہنچ جائیں گے تو اگر کوئی مشکل نہ ہو تو روزہ رکھ لیں اچھا فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ آپ سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھیں یہ حکم نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے سفر نہ کریں اچھا سی ٹھیک ہے آپ سفر میں ہیں تو روزہ نہ رکھیں لیکن اگر آپ روزہ رکھ کے سفر کرتے ہیں اور جہاں پہنچنا ہے وہاں افطاری سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں رکھ لینا چاہیے میں اعظم مسیح السلام کی جو بات ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید وضاحت کرانا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اب زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ نے یہاں سے وینکوور جانا ہے پانچ گھنٹے کی فلائٹ ہے اور آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور آپ آپ کو کیا مشکل ہے yeah. جی ہاں۔ ارے بھائی پانچ گھنٹے کی فلائٹ اترنے کے بعد نا جو جیٹ لیگ ہوتا ہے نا اچھا خاصا ٹف ہوتا ہے اور جو جہاز میں بیٹھ کے جو آپ کی حالت ہوتی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ اتر کے تو آرام سے روزہ رکھ کے تو سارا کر سکیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ یو نو ان کن تم فی سفر ان جب تم سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو خدا کو ہم زبردستی تو نہیں منا سکتے بے شک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ جینورلی سفر کی اگر تعین ہو جائے کہ سفر ہے کیا تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا ایک یہ ہے کہ آپ سارا دن گاڑی چلاتے ہیں آپ کا پروفیشن ہے وہ سفر نہیں ہے یا آپ کو مہمان آ گیا ہے آپ اس کو سو دو سو میل لے گئے ہیں کچھ دکھانے کے لیے ناگر فال لے گئے ہیں فار ایگزامپل اور آ گئے ہیں دو چار گھنٹے میں تو یہ سفر نہیں ہے یہ گھومنا پھرنا ہے سفر یہ ہے کہ آپ نے واقعی سامان باندھا ہے کپڑے شپڑے پیک کیے ہیں ٹکٹ لے لیا ہے ہوٹل بک کرا لیا ہے یا جہاں رہنا اس کو بتا دیا کہ جناب میں اتنے دنوں کے لیے آ رہا ہوں سفر کی ایک نارمل نارمل جو تعین ہے وہ ہم سب جانتے ہیں جب آپ کسی مہمان کو نیگرا فال لے کے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھے آپ کہاں گئے تھے آپ یہ نہیں کہتے میں سفر پہ گیا تھا یار یار نیگرا فال تک گیا تھا مہمان آگے دکھانے گیا کوئی بھی اس کو سفر نہیں سمجھتا لیکن ہم we are very intellectual species ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی داؤ لگا لیں گے کہ بھائی سفر تو ہے نا <laughs> اب سو کلو میٹر پہ سفر تو ہے نا جی ہاں۔ اس لحاظ سے تو پھر آپ اس کو چھپ سکتے ہیں لیکن آپ کا اندر کا مفتی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ عام حالات میں آپ اس کو سفر نہیں گنتے تو اب رمضان کے لیے سفر سفر گن رہے ہیں تو میں یہ درخواست کروں گا کہ سفر کا اگر سفر کی تعین ہی ہو جائے حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سفر وہ ہے کہ جب آپ سفر کی تیاری کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو پھر گھر سے نکلنے ساتھ ہی آپ کی نماز کثر اور آپ کا روزہ جو ہے وہ ختم تو اس حوالے سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے کہ کیا واقعی جو سفر عام حالات میں ہم سفر اس کو کہتے ہیں کیا وہ سفر ہم اس میں ہیں یا ہم سارا دن چونکہ ہم نے گاڑی چلانی ہے تو کیا اس کو ہم سفر قرار دے کے روزے نہ رکھیں اس لیے اس بات کا فیصلہ انسان کو خود کرنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ سفر ہے میرا جو میں کر رہا ہوں پھر اللہ جانے والا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ مرزا محمد افصل صاحب تشریف فرما ہیں سامعین آپ کے پاس اب تقریباً پندرہ منٹ ہیں آج کے پروگرام میں اپنا سوال پیش کرنے کے لیے جلد از جلد ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two اپنے سوال کے ساتھ یا ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اگر سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور ویب کا پتہ voice of Islam dot C A جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سمعین آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے آپ کو دعوت کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں آج میں اپنے غیر احمدی جو ہمارے سامعین ہیں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی رمضان کے حوالے سے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں عام طور پہ آپ سے درخواست یہی ہوتی ہے کہ غیر احمدی جو ہمارے سامعین ہیں ان کو پروگرام میں سوال کرنے دیں لیکن آج مرزا صاحب کی اجازت سے یہ میں نے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں یعنی احمدی اب آپ کو کہ آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں ظفر صاحب ٹورانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں ظفر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک سفر کے مناسبت سے یہ ہے جی کہ جب ہم سفر کی تو بات بتا دی مرزا اور محمد افضل صاحب نے جی،, جی لیکن ہم کسی جگہ جا کے رہتے ہیں دس پندرہ دن کے اس اس, اس مرارے میں بھی روزہ نہیں رکھیں گے جی ٹھیک ہے بہت اچھا سوال ہے ظفر صاحب آپ کا جی یہ اس اس سوال کے اندر ہی جواب ہاں جی ٹھیک ہے اس سوال کے اندر ہی جواب ہے کیونکہ جب دو چیزیں ہیں نماز اور روزہ جی نماز اگر آپ پندرہ دن سے کم کا ارادہ کر کے گئے ہیں ہاں تو جی۔ پھر آپ نماز کثر کریں گے اچھا جی اگر آپ پندرہ دن کے لیے وہاں رہنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ مقامی ہو جاتے ہیں روزے اچھا۔ کے لیے کیونکہ پھر آپ سفر میں نہیں ہیں صحیح اس لیے جب آپ کہیں جاتے ہیں اتنے دنوں کے لیے تو وہاں پہنچ کر تو پھر آپ کو روزے رکھنے چاہیے کیونکہ آپ پھر مسافر ایسا سچ نہیں رہتے وہ مسافر جو روزے کے حوالے سے اس کو مسافر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نماز آپ کی نماز آپ کثر پندرہ دن سے کم اگر رہنا ہو ہاں جی۔ تو آپ کثر کر سکتے ہیں اگر یہاں سے تین ہفتے کا آپ کر کے گئے ہیں تو پھر آپ نہیں کثر کر سکتے لیکن اگر اب آپ گئے ہیں اور آپ نے دو ہفتے یا اس سے کم ہی رہنا تھا لیکن وہاں جا کر ایکسٹینڈ ہو گیا تو پھر بھی آپ کثر بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج مرزا محمد افسل صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات رمضان المبارک کے حوالے سے اور مرزا صاحب کے جوابات جی یہ نا ایک ایک بہت سے لوگ بعض اوقات سوال نہیں کرتے اور کرتے بھی ہیں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض اوقات نا لوگ رمضان کا ویلکم کرنے کے لیے رمضان سے ایک دو تین دن پہلے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں ہاں جی so you get used to it اچھا جی اس سے منع کیا رسول علیہ نے اچھا آپ کی ایک حدیث ہے بخاری میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے یعنی شابان کی آخری تاریخوں میں ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو روزہ رکھتے ہوئے فرض کریں آپ رمضان سے پہلے دو ہفتے پہلے آپ روزے رکھ رہے ہیں رکھتے چلے آ رہے ہیں تو آپ رمضان میں گھس جاتے ہیں تو دیٹس فائن لیکن صرف اس لیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دو دن پہلے میں شروع کر دوں تو اس سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من فرمایا کہ لا یا تقدمنا احاد و کم رمضانہ بے سومن ویسو میں یومن اور یومین کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان سے مان پہلے ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے تو اس سے دوستوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا اچھی بات رکھ لیں تو اچھی بات وہی ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے آپ فرمایا کہ رمضان سے پہلے فوراً پہلے ایک دو روزے نہیں رکھنے چاہیے تاکہ رمضان اپنی پوری شان کے ساتھ you know you start with absolute you know concentration and commitment تو اس کو اسی طرح چلنا چاہیے اسی کا مزہ ہے اس میں افضل صاحب ایک میرے ذہن میں ضمن سوال آیا ہمارے سامنے ہولڈ پہ ہیں مختصر سا سوال کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رمضان کے چند دن آپ کے سفر میں گزرنے ہیں تو کیا آپ پہلے رکھ سکتے ہیں یا بعد میں ہی رکھنے ہیں جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے ہاں جی فرض کریں آپ کا یہ میرا پروگرام بن گیا کہ میں نے ستائیس میں اس کو رمضان شروع ہوگا لیکن میرا آلریڈی پروگرام بنا ہوا ہے کہ میں نے جون کے پہلے ہفتے میں سفر کرنا ہے تو پھر وہ سفر میں میں روزے نہیں رکھوں گا اور پھر واپس جب رمضان کے بعد جب موقع ملے گا تو پھر میں روزے رکھوں گا آپ رمضان سے پہلے تو نہیں رمضان شروع کر سکتے ٹھیک ہے اور رسول اللہ منع فرمایا جزاکم اللہ سعید صاحب ہیملٹن سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں سعید صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی میں نے رمضان نماز تہجد کے سلسلے میں جی تہجد کے لیے جو لوگ رات کو جاگتے ہیں جی ان کے لیے کیا پروسیجر اس کے لیے لازمی ہوتا ہے سونا یا سوئے بغیر بھی جب آدمی کام سے فارغ ہو یا کام کے دوران تہجد پڑھ سکے اور رمضان شریف میں اسپیشلی اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد میں جو رکتے ہوتی ہیں پہلے تو دو تو تہجد کی پڑھ لی پھر وطر جو ہیں وطر جو عشاء کی نماز کے ہوتے ہیں وہ وطر تینوں کٹھے پڑھنے چاہیے یا دو اور پھر ایک رکت پڑھنی چاہیے یہ بہت شکریہ ہیملٹن سے جی مرزا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم انسان دو سچویشن میں سے دو حالات میں سے کیفیات میں سے گزرتے ہیں ایک ہوتی ہے جو آئیڈیل ہے اب آئیڈیل اردو ترجمہ مجھے کیا ہے مناسب یا بہترین بہترین ہاں جی۔ اور ایک ہے جو جس میں آئیڈیل نہیں ہے اور آپ ایسی کیفیت میں کہ گھر والا ماحول یا آرام کا ماحول نہیں ہے ہر دونوں میں احکامات بدلتے ہیں اس لیے نماز تحجر لفظ تحجر جو ہے عربی زبان میں اس عبادت کو کہتے ہیں جو سو کے اٹھتا ہے انسان اور پھر پڑھتا ہے صبح اس لیے سونا اس کے ساتھ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے لیکن اگر آپ کی جاب ہے رات کی تو آپ کہاں سوئیں گے سوئیں گے تو آپ کو فائر کر دیا جائے گا جی ہاں تو اس لیے ایسے شخص کے لیے پھر جائز ہے کہ وہ وقت جب آ جائے تو تہجد پڑھنا شروع کر دے اچھا کوئی روک نہیں ہے لیکن یہ کہ بندہ سوچے کہ یہ شاید اس میں زیادہ ثواب ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں بس جاگتا رہوں پھر تجد پڑھ کے سوؤں گا یہ مناسب نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی ملا فرماتا ہے کہ تحجد کی نماز کی جب آپ اٹھتے ہیں جی تو وہ اٹھنا اپنی ذات میں ایک جہاد ہے اس کا اپنا ثواب ہے اٹھنے کا اس لیے تاجد کے ساتھ یہ چیز بالکل لازم و ملزوم ہے کہ سو کے اٹھنا چاہیے لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا اگر کوئی ایسی کیفیت ہے جیسے میں نے بیان کیا کہ جاب کا سلسلہ ہے اور آپ سو نہیں پا رہے یا آپ نہیں موقع سونے کا تو لیکن تاجد پڑھ سکتے ہیں تو وہ پھر جائز ہے آپ وہ پڑھ لیں اس میں کوئی روک نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے رقتوں کا جی۔ تو تحجد کی دو دو رکھتے ہیں کسی ایک روایت میں آتا ہے کہ چار چار بھی پڑھی ہیں لیکن دو دو کا زیادہ روایت ہے اور وطر کا جو ہے وہ دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں تین کٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں دو الگ اور ایک الگ بھی پڑھ سکتے ہیں ہمیں جماعت احمدیہ میں حضم اسلام سے کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دونوں طرح جائز ہے لیکن ہم تو دو پڑھتے ہیں اور پھر ایک الگ پڑھتے ہیں اور فرمایا کہ اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دو الگ پڑھتے ہیں تو اس سے ایک دفعہ درود شریف زیادہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے یعنی آن وسلم سے محبت کی بات ہے نا جی ہاں۔ کیونکہ جب آپ اگر اکٹھے تین پڑھیں گے تو آپ تشاوت پڑھ کے تو انگلی کھڑی کر کے تو اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تو درود شریف نہیں پڑھیں گے لیکن اگر رکت مکمل کریں گے تو درود شریف پڑھنا پڑے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح جائز ہے لیکن میں دو پڑھتا ہوں الگ اور ایک الگ پڑھتا ہوں تاکہ ایک دفعہ میں زیادہ شریف پڑھ لوں اس لیے ہم آپ کو فالو کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا آئیڈیل کنڈیشن وہی ہے کہ جو آپ اپنے بڑوں کو فالو کریں جب آپشن ہو تو وہ آپشن لینی چاہیے جو آپ کے بزرگوں نے آپشن لی ہے مجبوری کے وقت میں اگر تین کٹھے بھی پاڑ لیں گے تو ہو جائیں گے ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ اور ہمارے پاس اس وقت تین منٹ ہیں جب تک ہمارے عربی والے مہمان نہیں آتے ہم آپ کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے رمضان کے حوالے سے فطرانہ شرح فطرانہ کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کو بتا سکیں آ حضور سرسم کے زمانے میں آپ نے مختلف نیکیوں کے مواقع انسان کو مہیا کیے ہیں جی اور چونکہ معاشرے میں غریب لوگ بھی ہیں اور امیر بھی ہیں تو آپ نے غربا کی مدد کے لیے ایک فطرانے کا سلسلہ شروع کیا کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے کشائش دی ہوئی ہے وہ فطرانہ بھی دیں تاکہ وہ لوگ جو غریب ہیں غربا ہیں ان میں وہ رقم جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے اور اس کے لیے آپ کے وقت میں زیادہ تر چونکہ کیا کہتے ہیں اس کو پیسے تو اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن اشیاء تھی کماڈیٹی تھی گندم تھی جو تھی تو اس میں آپ نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ ایک سا یا ایک کلو اس قسم کا یہ فطرانہ جو ہے وہ دیا جائے اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ آپ روز تو نہیں دیتے تو مہینے میں ایک دفعہ آپ دیتے ہیں فطرانہ اور اس کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی دے سکیں تاکہ غربا کو عید سے پہلے دے دیا جائے تاکہ ان کی عید بھی اچھی ہو جائے تو یہ ایک طریقہ تھا جو آ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جو ہر مسلمان جو ہے اس کو فالو کرتا ہے اور ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور فطرانہ دینا اس لیے ضروری ہے ذاکم اللہ اس کی شرح کے بارے میں کچھ شرح جو ہے وہ ہم نے تین ڈالر مقرر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس اس پر یہ ہوتا ہے کہ ہر جو دیتا ہے نا فطرانہ ہر جی۔ شخص پر واجب ہے ایک ایک دن کا بچہ ہو وہ بھی فطرانہ دے گا اور سو سال کا بڈھا ہو تو اس پر بھی ہر گھر کے ہر فرد کے اوپر یہ فطرانہ اس لحاظ سے فرض ہوتا ہے کہ آپ دیں تاکہ جتنی زیادہ رقم کٹھی ہو جائے اور غربا کی مدد ہو جائے سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج مرزا محمد افضل صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں رمضان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے ہمارے اگلے مہمان اگلا پروگرام جو ہے وہ عربی کا ہے اور وہ چند منٹوں میں شروع ہوگا جب تک ہمارے وہ پروگرام کے میزبان جو ہیں یہاں تشریف نہیں لاتے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مرزا صاحب آپ ہمارے چونکہ پروگرام کے آخری منٹ ہیں کچھ نسائے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے کس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے خوبصورت حدیث میرے سامنے ہے جی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ فرماتا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں نا جی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے کمال ہے اچھا۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں گا اچھا۔ تجھی کو تجھ سے مانگتا ہوں اللہ عمان تربی و نابدو کا اور اللہ انہیں اسلو کا کا تو اس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ روزہ جب رکھو تو اس کو اپنی ایک ڈھال بنا لو ایک شیل بنا لو اور کس طرح بناؤ کہ پھر کوئی فوش گوئی نہ کرو گند نہ بکو گالیاں نہ دو لڑائی نہ کرو گناہ کی بات نہ کرو اور شور شرابہ نہ مچاؤ جب انسان لڑتا ہے نا بعض کا تو اونچا اونچا بولتا ہے جی۔ گالیاں دیتا ہے فرمایا اس سے پرہیز کرو اور اگر کوئی آپ کو مجبور کر دے کہ آپ آگے سے جواب دیں تو فرمایا آپ کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ انی سائم ہوں کہ میاں تم نے جو کرنا تھا کر لیا میں تو روزہ دار ہوں میں تو ہی کرنے والا نہیں تو اگر اس اسپرٹ کے ساتھ اس روح کے ساتھ اگر ہم رمضان کو گزاریں گے تو مجھے خدا کے فضل سے سو فیصد یقین ہے کہ وہ تمام برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے مقدر فرمائی ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں ملنے شروع ہو جائیں گے جزاکم اللہ اور اسی بات پہ آج کا ہمارا پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے مرزا افسل صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا اللہ بلانے کا کنٹرولز پہ انیس احمد صاحب تھے ان کا شکریہ اور سامعین سب سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے نہ صرف پروگرام سنا بلکہ اپنے سوالوں سے ہمارے پروگرام فرغ بخشی ان اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نذیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ یا قلبی اذکر رحمد مفن العدا برن کریمم محسنا ظهر العطايا والجدا يا قلبي يذكر رحمدا عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا محمد محمد محمد الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ یا رب ربی سلیال نبی فی هذه دنیا و سنسا یا رب صلی علی نبی دائما فی هذه الدنیا وبعث انسانی محمد محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد علی صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد محمد محمد محمد الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ سلی اللہ رحیمار رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو في عموم كندا وفي كل مكان في العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج يبث كل يوم السبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت تورنتو وكذلك يمكنكم أعزائي الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق اف ام على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الإنترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو www.voiceofislam.ca بالدخول إلى الموقع ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعده ويمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa.voiceofislam.ca ويسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر خمسة اثنان اثنان وحید الرقم التالي أربعة واحد أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعزائي المستمعين لقد تكلمت في مواضيع سابقة عن حياة عيسى عليه السلام حيث قلت إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي لا بد من البت فيها وقدمت أدلة بعد أن بينت أهمية طرح هذا الموضوع وخطر بقاء هذه العقيدة هذه الفكرة التي قد راجت في زمن من الأزمان على العقيدة الإسلامية وأيضا على أساس خلق الإنسان وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى حيث قلنا إن القسس المسيحيين قد أثاروا شبهات كثيرة باستنادا على هذا الموضوع استنادا على الفكرة التي راجت بسبب التفاسير الخاطئة التي راجت بين المسلمين بأن عيسى عليه السلام كان حيا في السماء وقلنا إن هذه الفكرة لم يكن لها تأثير في زمن من الأزمان حيث كان هذا الأمر عاديا ليس له هذا التأثير ولكن عندما قويت المسيحية وقوي القصص وصاروا يدرسون القرآن ويدرسون التفاسير وبدأوا يفندوا في التفاسير وبدأوا يبلغوا الدعوة فاستفادوا من هذه النقطة فكما قال حضرة المسيح الموعود عليه السلام مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة مرزا غلام أحمد قال ما تعريبه إن قضية حياة عيسى كانت في الأوائل بمثابة خطأ فحسب أما اليوم فقد تحول هذا الخطأ إلى أفعى تريد ابتلاع الإسلام فمنذ أن تم خروج المسيحية واعتبر المسيحيون حياة المسيح دليلا كبيرا وقويا على ألوهيته لهذه هي النقطة استندوا من خلال الفكرة هذه الفكرة التي راجت بين المسلمين بأن بما أنه حي ما زال فاستندوا عليها بإثبات ألوهيته فقال حضرته قد أصبح الأمر خطيراً إنهم يقدمون هذا الأمر بكل شدة وتكرار محتجين بأنه لو لم يكن المسيح إلها فكيف صعد وجلس على العرش وإذا كان بإمكان بشر أن يصعد إلى السماء حيا فلماذا لم يصعد إلى السماء أحد من البشر منذ آدم إلى اليوم إن الإسلام اليوم في ضعف وانحطاط وأن قضية حياة المسيح هي السلاح الذي حملته المسيحية للهجوم على الإسلام وبسببها أصبحت ذرية المسلمين صيدا للمسيحية ويقول أيضا فأراد الله تعالى الآن تنبيه المسلمين لذلك هذا في الملفوظات الجزء الثامن من الصفحة 337 إلى 345 طبعا لذلك لابد من فهم هذه القضية وكما قلت إن الذي يدعي الادعاء لدينا ادعاء هناك من يقول ان عيسى عليه السلام حي هذه نناقش من وجهه نظر الاسلاميه فهناك من يقول بان عيسى عليه السلام هو ما زال حيا وايضا نحن في الجماعه الاسلاميه الاحمديه طبعا نقول خلاف ذلك فمن المسلمين إذن من يقول أنه أثناء حادثة الصلب عندما حاول اليهود أن يلقوا القبض عليه قالوا أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى شبهه على أحد تلاميذه أو على شخص آخر فجاء الجنود فألقوا القبض على شبيه عيسى عليه السلام وليس على عيسى عليه السلام وعلقوه على الصليب وعلقوه هو الذي مات أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء حيا وهناك أمر مهم أنه سينزل أيضا قبل يوم القيامة ليجدد الإسلام وليحيي الإسلام له مهام يعني علامات وظهور أنه سيقتل الدجال سوف يكسر الصليب الآخرين طبعا بالنسبة لنا نحن المسلمين الأحمديين نقول هذا الأمر ليس بصحيح بل إن الصلب عندما ألقي القبض عليه فنقول برواية نؤكد الرواية التي قالها المسيحيين واليهود الذين هم عندهم في كتبهم أنه الذي ألقي القبض عليه هو عيسى عليه السلام وليس شخص آخر هذه هي الرواية الموجودة عند الإخوة المسيحيين وعند اليهود أنه تم عندما كان الجنود وعندما كان اليهود يبحثون عن عيسى عليه السلام فتم إلقاء القبض عليه في ذلك اليوم وأيضا يعني أخذوه وهناك قصة طويلة طبعا أخذوه عند الحاكم بيلاطس في ذلك الوقت وطلب اليهود من بيلاطس من هذا الحاكم أن يصلب السيد المسيح عليه السلام وهذا كان طلبهم ولكن بيلاطس ما طلع حقيقة في الحكم في هذا الحكم والله سبحانه وتعالى عندما نتحدث من خلال الرواية المسيحية سنتبين أن هذا الحاكم لم يكن مقتنعا بما قدمه اليهود وبما كانوا يقدمون من أعذار لقتل عيسى عليه السلام فهو عندما يعني أولا من أحد الأمور أن الله سبحانه وتعالى قد أرى زوجته زوجة بيلاطس رؤيا بأن بأن ال هذا المسيح هذا الرجل هو صالح الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كان له حكمة من هذا الأمر أن أرى زوجة بيلاطس أن هذا الرجل بار فتعرفون تأثير تأثير المرأة على زوجها فعندما قالت له بالتأكيد هو أثر في قلبه هذا الأمر لذلك قد ماطل هو في في الحكم إلى أن اقترب موعد يوم السبت يعني حاول أن يماطل في هذا الحكم لأنه كان يعرف حسب خبرته أنه لو علق المسيح على الصليب لعدة أيام ربما سيموت المهم هذا الحاكم عندما ضغط عليه اليهود كثيرا ماذا حصل يقول جمعهم لما طالبوه في يذكر انجيل متى في الصح في انجيل متى يقول فلما راى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب اذا كان هناك شغب يذكر الانجيل ان هناك كان هناك شغب يريدون يعني يريدون أن يصلبوه لذلك قال قبل ذلك يعني الوالي قال وأي شر عامله كلما كان يحاول أن يدافع عن المسيح عن سيد المسيح عليه السلام فكانوا هم يثورون ويثيرون الضجة فماذا قال أخذ ماء وغسل يديه قدامهم قدم هؤلاء الجمع الذين كانوا يثيرون هذه الضجة فقال لهم إني بريء من دم هذا البار إذا كما نلاحظ من هذه القرائن أن حضرة عيسى عليه السلام كان بيلاطس يعطف عليه ولم يكن يرد أن يقتله أو يعلقه على الصليب ولكن حدث ما حدث بعد ضغط اليهود عليه وأنهم أرادوا أن يقتلوه فماذا فعل يقال أنهم وضعوه طبعا بعدما أهانوه يقول فأخذ فأذى عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة طبعا علقوه علق على الصليب وكان شهد على هذه الحادثة اليهود وأتباعه من الحواريين الذين كانوا فهم كلهم شهدوا على أن الذي هو معلق على الصليب هو عيسى عليه السلام وكذلك عندما كان معلقا على صليب طلب ماء قال إنه عطشان فماذا ناولوه ناولوه الخردل ناولوه الخردل يعني شرب اشربوه وضع وضعوا في الحربه ورفعوا له ليشرب هذا الشراب لم يعطوه ماء كان هناك موجود هذا الشراب فعمليا هو علق على الصليب بضع ساعات هذه الساعات غير كافية لأن تقتل المرء فما بالنا بالنبي الله سبحانه وتعالى الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه عندما حاول اليهود أن يقتلوا ومكروا ومكر الله إذن بعد أن أنزلوه من على الصليب آه الذين كان معه اثنان معلقان في نفس الوقت فهؤلاء هذين الشخصين اللذين علقا على الصليب أنزلوهما وكسروا يعني رأوا كسروا سيقانهم ليتم قتلهم كان الذي يعلق إذا لم يموت على الصليب فهم ينزلونه ويقتلونه يكملون عليه فهذين الرجلين تم بالفعل انزاله من على الصليب وتم كسر الساقين لكن عيسى عليه السلام لم تكسر ساقه ف فلذلك ماذا حصل هنا هنا امر مهم فيقول عندما نزل من الصليب فحصوه فحصوه هل هو ميت أم لا فنزل فحصوه جاء رئيس الماء الجند الذي كان في الحادثة وتم ضرب السيد المسيح من خاصرته بسكين فيقول الإنجيل أن على الفور خرج دم وماء إذا على الفور خرج دم وماء ماذا يعني هذا هذا يعني أنها الدورة الدموية لسيد المسيح ما زالت تعمل لم تتوقف لذلك هذه كانت من الخطة التي كانت موضوعة من بيلاطس لكي ينفذ ما أراد اليهود ولكن في نفس الوقت لن يتراجع عن ما هو أراده وهذا أمر منطقي وهذا أمر طبيعي أن الذي بيده الحكم يمكن أن يدبر إذا لم يكن مقتنع كما قلنا أن زوجته قد رأت هذه المنام ورأت هذه الرؤيا وقالت له ان هذا الرجل هذا هذا انسان هذا انسان بار وهو ليس شرير وهو ليس كما يقال عنه فهذا اثر في قلبه وكذلك كما قلت عندما احضر الماء وغسل يديه وقال اني بريء من دم هذا البار قال انه بار لذلك هو حاكى هذه الخطه فعندما كما قلت ضرب بال... على خاصرته ضرب بالخنجر فقيل على الفور خرج دم وماء فهذا يعني أن القائد هذه هذه الكتيبة قائد الجند قد تأكد قد تأكد أنه ما زال حيا تأكد أنه ما زال حيا لذلك هو لم يكسر لم يكسر رجليه حتى لا يقضي عليه أيضا يعني كان الذين معه موجودون موجودان هذين الاثنين لم يموتا ونزلا من على الصليب وتم كسر ساقيهما ولكن السيد المسيح كيف اذا هو يموت؟ كيف يموت؟ فلذلك أخذ تم أخذه أخذوه إلى مكان جاء كان أحد تلامذته وهو كان تلميذ بالخفية فأخذه طلب جسده من الحاكم فقال إني أريده فأعطاه إياه أخذه أخذه معه ووضعه في قبر هذا القبر طبعا ليس مثل قبور المسلمين يوضع تحت الأرض ويوضع عليه التراب ويغلق كلا هو مثل الغرفة تكون مثل الغرفة مثل مغارة صغيرة غرفة وتغلق هذه الغرفة في تلك المغارة طبعا مكث فيها بعض الوقت ريثما تتطبب جراحه ريثما تتطبب جراحه المهم هذه القصة طويلة كما قلت لذلك أقول يعني استندت اليوم على بعض الأمور في هذا الموضوع أن الرواية التي يقولها المسيحيون المسيحيون يقولون أنه هو الذي ألقي القبض عليه وهو الذي علق على الصليب ويقول ويقول اليهود أيضا كذلك تمكنا من إلقاء القبض عليه ووضعناه على الصليب لذلك من أين نقول من أين جاء الذين فسروا الآية آية الشبيه من أين جاءوا بهذه القصة هذه الآية التي هي في سورة النساء عندما قال الله سبحانه وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله يعني هؤلاء الذين قالوا أننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله فقال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إذن شبه لهم فمن أين جاءوا بقصة الشبيه الله سبحانه وتعالى يقول شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا يعني العملية عملية شبه لهم أنه مقتول لم, يش... لم يشتبه عليهم يعني يكون هناك شخص آخر وجه آخر عملية الشبهة الشبهة التي حصلت هنا شبهة شبهة شبه لهم أنه مقتول لأن النص الإنجيلي ماذا يقول فأمال عنقه وسلم الروح هكذا وضعوا هذه الجملة فعمليا هو إذا لم لم يمت لدينا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي جزاكم الله أحسن الجزاء على البرنامج فقط أحببت أن أقول لو جاء أي إنسان مسيحي وسألنا من هو أفضل الحي أم الميت فبشكل مباشر سنقول طبعا الحي فإذا قال لنا أن نبينا عيسى هو حي في السماء ونبيكم قد دفن تحت التراب فنبينا هو أفضل من نبيكم فماذا سيكون ردنا؟ صحيح. ما هو جوابنا لهذا المسيحي؟ إذا نحن نقول أن فعلا عيسى هو حي في السماء فماذا سيكون ردنا له؟ يعني علينا أن نفكر قليلا وعلينا أن نعود إلى أنفسنا وإلى عقولنا لماذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد دفن تحت التراب ولماذا عيسى عليه السلام هو في السماء ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل فلو كان هناك أي إنسان سيكون حي في السماء فالأجدر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له الله لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك فيجدر بنا أي كل إنسان مسلم أن يعود إلى هذه النقطة يعني هذا سؤال جدا بسيط ودائما يكرره المسيحي أن نبينا حي ونبيكم قد دفن فنحن عندما نقول أن عيسى في السماء نحن نعطيهم هذه البرهان نعطيهم هذا الدليل لكي يقولوا لنا أن نبينا أفضل من نبيكم فقط أحببت أن أشارك بهذه النقطة وجزاكم الله أحسن الجزاء والسلام عليكم شكرا شكرا للمشاركة شكرا لكم حقيقة بالفعل هذه من غيرتنا يعني تقتضي الغيرة أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فإذا بالفعل كان يمكن أن يكون لإنسان أن يعيش في السماء ويعود هو مرة أخرى فكان لابد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو الأوجب أن يكون هو الذي سيعود مرة أخرى طبعا هذا موضوع حقيقة طويل وشيق ولا بد لنا أن يعني نستفيد في هذه الأمور فكما قلت بينا بينت أدلتهم التي هم يقولون أدلة التي يستدلون بها أنه ما زال حيا وقد فنت جزء منها وإن شاء الله في حلقات أخرى وحلقات قادمة سوف أتناول أيضا أدلتهم الأخرى وسوف أقدم أدلة أيضا من القرآن الكريم تثبت أن عيسى عليه السلام هو ميت كغيره من الأنبياء والرسل أعزائي المستمعين قد انتهى وقتنا في هذا اليوم لهذا البرنامج كان معكم معتز القزق في البرنامج العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام أستودعكم على أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحق من ربکم فمن شاہد آخری ای تو آخری زمانا آشیا بھائی تو آخری امام مہدی شنے کی تحا سا یہ تو آخر زامانا آخر مشیا بھائی یہ تو آخر منا ایمامدی آسیاح سننا تو آخری چودی تم چود شتابی گار تم ایک رم جانے چورج پورا بھاشی شروط بنرا السلام علیکم رحمت اللہ اسلام پنر جیو اور پنرجاگر انٹھانسلام آپ آپ انٹھانٹی شنتے پاس ایکش پائنٹ سات ایف ایم بینڈے جی جی ٹی ایو سراسر ویس اف اسلام ڈٹ سی ای آج کے انوشان اسلام پنرجاگرن اور اسلامیہ سادارن بش آلونا کرپرچارے بھیبرانت نہ ہوشان منوج دے شن ساتھ تھکن اور ہمشن کرنبر گلوتے فور وان سکس فور وکس فائیو ٹو ٹو آپ فور و سکس فور وکس five two two toll free ونٹ فائیو فائیو فور وانو سکس فائیو ٹو ٹو یہ چھاڑا کیو ایٹ وس اف اسلام ڈٹ سیے تے آپ ایم کرتے ہیں انوشان شروع ہمارا آمدیہ مسلم جامات برتمان خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد گتکال شکربار جی کدبہ پردان کرناجامل ہق صاحب آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمان امام حضرت خلیفت ال مسی آل خامز اللہ بار مے دو ہزار سترہ لنڈن مسجد بائیت الطوط پریتھبرن سامات برودتہ اور آمدی در اتار یہ پردیری کرنیہ اور سفلتا لابیر کیسے خود بارے اللہ خود بار شروط ایک آت تلاوات کریں جا اندر ایمان انےچ تمہ دماز سہاج پرارتنا کرو نشچی اللہ درجے آجور بولیں مانشی جیود اور ایسے تھا جا چڑا کو دن سمپ سنان سنتر کتی ہے دنیا دار لوکرا ایمنٹے سوکھ بوگ کانٹی اتنی پڑے سہی کرنے تب تروپ کر پوے تا آلہر بردے بھی ابھی انتہا بسے کہ وہ سہی کرتے نہارسام ہارے بسے کنٹ آللہ ایمن کچھ باندا ہن جا آلر پرکتی مانار کارے پرا دن سمپر کتی مانسک شارک کشکار ہن کچھ کوبیو انوجو چھڑائی سہی کر ہاں آللہ کا دعا اوشی کریں جو آللہ پر مانار فل تر یہ کشر شکار ہوائی آللہ جنا تعداد درج بڑھیا دین اورتار اتاچار کے تر رکا کریں مسلمانہ تو رسول جامات اور پراتھمک جگہ مسلمان ارکم اتار سہاری شوق کنٹمدا یہ جگہ مسی اور ماہے مانارجر دشیہ پردرشن کرسلمان گلپ کہارتک جاحمدہ کھو اگر اتیاچار کرنا ارپریت انسلمانا سوجو پیے ہی پرسپر اوپر بحمدیوز چڑا ہے جانے جو ہمر ابسان ایک مل کر تعلیم کارو کا بکرا نو برن آللہ ہمیں سمپت ہوتے ہو جی بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام جو موم کشو جا سکے آللہ بھرسا سہتنے سے کلیا اور پُن سیکھتے شکتے ہیں سی انوسار سروس دردار آلرتی نت ہوتے ہوا پیتے ہل درئے کرتے ہیں اور جاویہ آللہ اور نکٹپراپائیں پرینت ہو تر جن آللہ ایک دیر آتھیمان رکھیں جا ترپر اتیاچار کر تر کو آللہ باکر کرنی سلیہ اتیاچر ہو درلے آللہ سی سمانت کریں اور آللہ کرتک سمانت ہو چیز بڑھو تو ہوتے پے نہ حضور بولیں ات پیر سمدی دور جو اتیاچار ہوا جبو دار کر دربار بنت ہوئے سایہ پرارتنا کردی مولارا سادار مسلمان تر ایکچی کرتو ہرانتی سستا جنپرتار چڑاؤں ہوتے بھت ہوئے ہمار دیا جا ہزر عید اللہ پاکستان آزاد کاشمیر سامپرتک برودتا پاکستان آلجیریا بنونیشیادان چلمان برودتارجر سمپریتی بنر ممن سی جلار سوہاگی جاما اگرپنتھی اور سنرسی مولے آکرم کتا انخا مربی مستر رحمان ساکے صاحب کے کپڑے ماراتکے زخم کر آمدیا گرہن کرپد پریکار مد دیا جا حضرت مسی محمود اللہ آگے ہی جانے سے اور یہ سب پریکارے آس مانسیں ایمان دڑھ ہے اتب ہم دائر درا دا کرا آل سایہ پرارتنا کرا یہ کرمکانڈ دے اٹی پرما کر دیا جو آمدیا گرہن کرٹھ کچھ کردیا اپنادیا بنلا ڈٹ ارک پا کر دنیہباد نجامل ہق صاحب ایکش پائنٹ سیون ایف ایم بینڈے جی ٹی ایس وف اسلام ڈٹ سیے ٹھیکانے پرشن کرن فور وکس فور ونو سکس فائیو ٹو ٹو اتوا one eight five five four وکس فائیو ٹو ٹو اتوا ایم کرن کیو ایٹ بکبر نارمدار بہت شکریہ یہ بےپارے اسلام ایکپک مولک نیتر کتا بلا جائے جار مدد سب کچھ آسلام والرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم سورة بقرة আয়াত নম্বর দুইশো উনত্রিশ এবং ন্যায় সঙ্গভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য পুরুষদের উপর আছে যেরূপ কতক অধিকার পুরুষদের জন্য নারীদের উপর আছে اراط نو ٹھیک پوش درپر سمان ادھکار آج پورشکار نار سو مولک مانوا دھکار کھیت نی اور پہ مدد نہ کارتم کن نارپر ایک پرکار پرادانیہ آرش در بس آلہ মহাপ্রক্রমশীল এবং প্রজ্ঞাময় কোরআন করিমের অন্য একটি আয়াতে এক অংশে বলা আছে الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ببعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم পুরুষদেরকে است لوک درپرک ترک کے کتکت پرجو نارچ کر آت نمبر پچیس آرام ابھی بھابکے پہ جا بلا پشن کاردھان رہے سوتر جٹھ پاتے چلے نیتک چپ سرٹی کرار ملک مانوا دھکار یہ کتنا بلا جو نار ادھکار سمان کچھ نار پہ سارک سر آیات شیشاشت اختیار کتا بلاشک یہ سویدھا کے تھکا ست نیوز مولک ادھکار ٹھیک پہ ہیان سمان اور اکرو ترجمہ ہونے یہ کارن اتبا جتنے نمبل ترجمہ دھنیہ راشد احمد صاحب شروط بندورا آپ of Islam Bangla G T ایے ایکشو پائنٹ سات ایف ایم بینڈے اور سراس انٹرنیٹ اف اسلام ڈٹ سیے ٹھکانا ہم کران سکس فور ونو six five two two toll free one eight five five four وکس فائیو ٹو ٹو ایم کرن کیو ایٹ وس اف اسلام ڈٹ سیے سوندر منڈل و رحمۃ اللہ آپ اللہ شانتی رحمت بسن ہو ہادثر آلوکے ساینتا اللہ رابل آلامین مانو منڈل کے جنمتھے درمی ساینتا دیا قرآن مجھے سورا الحفر ترس نمبر آیا ارتھ تم ہی بول یہ سب تمہارے پربرتیپالکر پکرت سوتر چائے سے آنکار کروک سکل درم پالنچار کردھکارا ہوتے شانت پن اسلامے تلوارا دم پرچار کھنو سمرتن جگہ نئے قورنہ ال باقار ساتان نمبر آتے اللہ پاک پوری پہن درمر بھی کل پرن ستفت برانت پتھک اللہ رابول آلامین سرال کافر گھوشنا کر لاکم دینکم تم تم دم اور ہمارے ہمار دم مہانبی حرجت محمد مساس اللہ مدینا سندے جو مدینہ بس بس سکل درمیر لوک گن مدینہ راشٹر ناگرک یہودی خریٹان مورتی پوجک اگنی پوجک مسلمان اور انان د لوک تہدہ نج نج دم پالن کر دمی ادھکار ہرن کرتے شروت منڈل دیکھام درم کت سوندربے درمی ساینتا دیا آئی سال اور اسلام نامدار جنگی گوشت اسلام نامے سندھ کر رحمت المین حضرت محمد مسباد صلی اللہ علیہ شانت پنلام نامے جی کلک لے جماتے گن حضرت ستارے اسلام درم پالن کربلین سا دین قورن مسجد آلام ایک سو نمبر آتے ہیں اردا آللہ کے باد دیے ترا جا دے ابش روپے ڈاکے تمہارا تعدے گال مند کرونا نتوبا تہا شترتا بشت نہ جین آللہ گال مند کرسلام سکل درمی لوک دیکھا نج نجم پالن کراردھکار دیا ہے پر شرت منڈل دیکھ پروتی قرآن آیا آلہ حضرت محمد مسد صلی اللہ علیہ السلام کے کئی بولیا سورا آلانم ایک سو آٹھ نمبر آیا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل অর্থাৎ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আর আল্লাহ যদি চাইতেন তারা শির করতো না اور آللہ تما کے تعداد رقاکر کریں اور تم تتکر مسجد ان پچاس نمبر آیا حرضت محمد صلی اللہ کے لکھ کر ہ نی حضرت محمد مسلم تمہارے ایک مطلب کرتبرا آپ اب اسلام تک ایف ایم سراس وس اف اسلام ڈٹ سیے ٹھیکانے فون کرن فور و سکس فور وکس فائیو ٹو ٹو اتبا ٹول فری وٹ فائیو فائیو فور وکس فائیو ٹو ٹو ایم کرن کیو ایٹ وس اف اسلام ڈٹ سیے شروت بندرا اسلام پنربتان کی مدد نتن جیون اور نتن پرا چاچل سنچر پنراگمنٹ جنہیں اللہ کرک نالسار یہ ہق صاحب السلام علیکم اللہ پرشاشی بائی بنیرا آسا کرسلام آلہ تعالر منونت چرستی درمویدان اسلام جنملگنیکار بردتا اور شترتا پشن کرپردی مسلمانا اندرن آت در کھداپتی اور آتبلینتار سے جگہ جگے اسلامت جو منسلک یہہ سروتر یہ الے اسپٹر بھادمان آلہ تعالی اسلامت بھیج سمپرکے کرن شرفے بول ওয়াদ আল্লাহুল্লাদিন আমানু মিনখুম ও আমিল সালেহাতে লা ইয়াস্তাখলেফান্নাহুম ফিল আর্দে কামাস্তাখলেফাল্লাদিন মিন কাবলিহিম ওয়ালা ইয়া মাক্কিনান্না লাহুম দিন আহমুল্লাদি তাদা লাহুম ওয়ালা ইয়া বাদ্দিলান্নাহুম মিন বাদে খাউফিহিম আমনান অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে এবং পুণ্য কাজ করে تر سنگے آللہ تعالی اگیار کرنی نشچ پریتویت تر مدد خلافت کرنی خلافت کروبر ارتھا رسول کریم صلیمیر پورت انتر مدے اور نشچ اللہ تہذیب سیا دیں تہذرے درم کے جہاں تہذیب منونت کر تہے تتپربرتے نیرپتہ دبن عبادت کرا کے شریک کرونا جا اکار کرشکت کری ہو سپتم رقو یہ آیا آللہ تعالی مسلمان جاتر سہیت اگیار کروبرتی جاتی بن اسرائیل مدد جیرو حضرت مسا مرتر پر تر شرت کے پریچالت کرار خلافت کرمے بہ خلیفا ٹھیک تیر شت بچر پر چترد شتاب شیر بھاگے اسرائیل جاتر چرم ادپتنی سما تے ادھار کرار حضرت موسار خلیفا ہسپے حضرت ایسا کے آبربوت کرامش شبدے برنت سادش انوجائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام خلافت ہوماندار اور خلیفا ایمنمان جاتی چرم ادپتن اور خیسٹرم کبھی ماراتک ابکر جگہ دین اسلام کے پنرجیبت کرار اسلام پنرجی کرارے اور دربلتا دور کرارمت ہوتے عشا سدرش ایک خلیفا منونت ہو پدتی خلافت ہوسنگ حادث حضرت محمد صلی المد بخاری شرفر برنت ایک حادثے ہمیں یہ نہ شدید بلا ترجمہ پڑ سی حضرت نومان بین بشیر حزائفہ ہوتے برنت کرضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بول تم مدد نبوت تت برتمان جت آل چاہپر اللہ تعالی احا اٹھائی لینار پر نبوتر پدتی خلافت ہوا تت برتمان تھکے جتلا چھبین اتپر آللہ تعالی اہا اٹھائیے لبین تخلم اتیاچار اور اتپڑھے جتم احا تہ چاہبین اتپر آللہ تعالی اہاؤ اٹھائیے لبین تخا اہنکار اور جبردستیمولک سامرجیہ پرینت ہوا تت پور برتمان تھوکن آللہ چاہبین اتپر آللہ احا کے اٹھائیے لبین تخ نوت پدتی ارتھا ماہدی ماہد اور مسی ماؤد اللہ آگم پنرائے خلافت اتپر اقداس حضرت محمد صلی اللہ نیرو گلین آمد اور بائح کی قرآن کریم سورا جمار اور آخرین مینہ کہین تحا کے آبربوت کر ہوئی ان مدے جہارا ایسے سن ملت ہوئی اکت آیا ابترنپرکے حضرت آبرا بولے ہم رسول کریم صلیمیر بس یلام تک سورا جمع نازل ہلو جار مدد و آخر نامین ہم لاک ہیم چل برنکری بولیں ہمیں جیجسا کرلام ہی اللہ رسول ترا کیے جاؤ ہمیں ملت ہے استارت آلوچنا نہ گیے تک پارس ونشی بیک دنیا کے پنپریتی کرنی ہلین آمدیٹا حضرت مرزا گولام آمد احمدیہ مسلم جامات اسلام ایک گھرانب سالات دوسرے سروت لکھ لکھ لوک آمدیا ترا اسلامی آندولانچارتار بوشتے ہم آگامی شنی آپ ٹھیک ایک ہیم دسٹا پترس منیٹ اسٹارن ٹائم ایکش پائنٹ سات ایف ایم بینڈے اور سراسر وس اف اسلام ڈٹ سیے آپ شروت بندوتھے خدا حافظ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ জাম